فله أجر مئة شهيد صدق الله مولانا مولا العظيم وبلغنا رسوله کریم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين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 کما بار تالا ابراگی مالا آدی براگی مہین کہانی گمدی گزشتہ کئی جمعوں سے رد الاول کا پورا ماہ مبارک بھی گزر گیا سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سیرت طیبہ ذکر کر رہا تھا اس نبی کے اخلاق کا ذکر خیر کر رہا تھا جس کے بارے میں خدا بند کریم نے خود فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وصول حسنہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ہر میدان میں ہر موقع پر زندگی کے ہر لمحے پر تمام تر زندگی کے معاملات میں میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا جیسے میرے محبوب نے کھایا تم ویسے کھاؤ جیسے پیا ویسے پیو جیسے پہنا ویسے پہنو جس طرح سے بھی آپ حضرات کو تعلیم دی گئی اسی طرح سے کرو مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ حضور نے ہمیں صرف نماز دی روزہ دیا زکات دی حج دیا قرآن دیا نہیں سونے تک کا طریقہ سمجھایا جو آدمی دائیں کروٹ پر دائیں پہلو کے بل قبلے کی طرف منہ کر کے سوتا ہے حضور اس میں نیند بھی ہو جائے گی اور آقا کی غلامی بھی ہو جائے گی اور اگر اس رات میں اس نیند کے درمیان میں موت آ گئی تو کالی کملی والے کی سنت سے عمل کرنے والے کے بارے میں فرشتے کہیں گے الہی جان تو ہم نکال لائے پر سویا ہوا تیرے محبوب کے طریقے پہ تھا استنجا کرنا ہمارے نزدیک یوں ہی ہے جیسے چاہو کر لو وہ بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا غسل کا طریقہ بتلایا کھانا کھانے کا طریقہ بتلایا قرض لینے کا طریقہ بتایا قرض دینے کا طریقہ بتایا حکومت چلانے کے لیے نظام زندگی بنا کے دے دیا آج مسلمان پوری دنیا میں جو مار کھا رہا ہے پٹائی ہو رہی ہے اس نے یہودیوں کی اقتدا کی عیسائیوں کی ابتدا کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور حضور کے طریقے کو چھوڑا جب نظام زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو ان سے الگ تھلگ کر لیا تو سورج بھی خدا کا ہے چاند بھی خدا کا ہے ستارے بھی خدا کے ہیں آسمان اور یہ ہوا یہ ندی نالے پانی بہار یہ سب خدا کا ہے جب ہم نے اس کی محبوب کی رضا سے بغیر چلنا شروع کر دیا اللہ پاک نے ساری رحمتوں کی چادر ہمارے سر سے اتار بلا سوچو تو صحیح آج وہ برکتیں کہاں گئی ایک کمایا کرتا تھا بیس کھایا کرتے تھے کیا خیال ہے وہ لوگ بھوکے سوتے تھے ایک کمانے والا ہوتا تھا تمام کے تمام کی شادیاں بھی ہوتی چلی جاتی تھی اور کپڑا بھی پہنتے تھے اور آج بیس کے بیس کماؤ پھر بھی شام کو بیٹھ کے سوچتے ہیں یار بٹائی ہی کچھ نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے دنیا کا یہ خاصہ ہے جو جو اس کے پیچھے لگو یہ پڑے دوڑتی کی چلی جاتی ہے جو جو اس کی تلاش میں نکلو جو جو اس کے پیچھے لگو جو جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رات دن تجویزیں بناؤ تو یہ اختیار کرو ویسے ویسے یہ پرے کو بھاگتی چلی جاتی ہے اس لیے آرزش ہے خامی ہے اس کے پیچھے لگ کر کیا کریں گے اسی کو مجذوب کہتا ہے سب کے سب ہے روے کنویں فلاح بادشاہ بھی وزیر بھی گورنر بھی امیر بھی فقیر بھی پیر بھی رات دن لگے ہوئے اپنے اپنے گاؤں پہ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے موقع پہ حاصل کرنے کے لیے گاؤں لگے تو یوں کر دوں موقع لگے تو یوں اڑا کے رکھ دوں مجھے کہتا تیرے اوپر موت کا گاؤں لگنے والا ہے اسی لیے کہتا ہے سب کے سب ہے کو آتی ہے ہر جا رہا ہے ہر کوئی سوے فلر اور بہ رہی ہے ہر طرف سے فلا آتی ہے ہر چیز سے بوائے فلا کسی چیز کو بھی دیکھو وہی خانی وہی آرزی وہی بالکل ختم ہونے والی تمام نظام زندگی اسی طرح سے برباد ہو جانے والا ہے اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی لوگوں بادشاہ دولت مندوں امیروں بڑی بڑی جاگیر کے مالکوں کو ربکم رب ڈرو اپنے پرور سے ربکم ڈرو اپنے اس مالک سے ڈرو اس پروردگار سے جس نے تجھے پانی سے اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی بنا دیا جس نے تجھے آنکھیں دی جس نے تجھے دل و دماغ دیا جس نے تجھے بیوی دی جس نے تجھے اولاد دی فرمایا اتقو ربکم ڈرو اس پروردگار دگار سے انزل کا ساتھی عظیم اس مالک سے ڈرو جو اس پوری کائنات کی زمین کو سب کی طرح لپیٹ دے گا اس مالک سے ڈرو اس قادر کائنات سے ڈرو اس پالن ہار سے ڈرو جو کہ بادشاہوں کو ایک منٹ میں گدا گر بنا دے زلزلة الساعة شيء عظيم کون ہے اس کے سوا آدمی کو بچانے والا اسی سے ڈرو اسی کا خوف کھاؤ اسی پروردگار کی کی نیازی سے ڈرو یوم ترونها تذهل كل مرضيات ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے ایسا وقت آئے گا دنیا میں محبوب ترین اولاد ہے اولاد کو بھوکا کوئی نہیں دیکھ سکتا ننگا کوئی نہیں دیکھ سکتا روتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا تکلیف کی وجہ سے کڑھاتے ہوئے کوئی دیکھ گوارا نہیں کرتا کوئی بھی بچوں کی تکلیف گوارا نہیں ہوتی قرآن کہتا ہے ایسا وقت آئے گا کھیر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو زمین پہ یوں پھینک کے مارے گی اتنا ہولناک منظر اتنا تباہ کن منظر اتنی ہوش روبو گھڑی جس حالات کے پیچھے آدمی ایمان کا بیڑا غرق کرے اپنے آرام کو ساری عمر خراب کر دے ساری ساری رات ڈرائیوری کرے ساری ساری رات جگراتے کاٹے اولاد کے لیے فرمایا ایسا وقت آئے گا اور بڑے ہو کر کے تو بچے سے کئی شکایات بھی ہو جاتی ہیں اللہ سے زیادہ کون رموز اور اسرار کو جانتا ہے اللہ پاک نے چھوٹے بچے کی مثال کیوں دی شادی کے بعد بچوں سے بھی کئی گلے ہو جاتے ہیں شکایات ہو جاتی ہیں وہ مانتا نہیں ہے باپ کی ماں کی محبت دل سے دور ہوتی رہتی ہے معصوم بچے سے تو کسی کو گلا ہی نہیں ہوتا اس لیے فرمایا دودھ پیتا بچے کو یوں تھام کر کے زمین میں پھینکتے مارتے تھے یوم ترونها تدھل کل مرغیات وہ ویسا خطرناک دل ویسا خطرناک دل جس دن یہ حال بن جائے ہم ارغات و تاغا کل نگات ہم نہیں ہم رہا دادی کتنی خوشی ہوتی ہے میری نوح کو حمل رہ گیا مجھے بچہ ملے گا باپ کتنا خوش ہوتا ہے خود امیدان کتنی خوش ہوتی ہے امید لگ جاتی ہے آس لگ جاتی ہے اب اللہ میرا گھر آباد کرے گا میری جھولی بھرے گا میری گھر میں رونق لگے گی لیکن خدا کہتا ہے ایسی سخت بنسری بجے گی قیامت کی ہم سارے گر جائیں گے اور اسی پر بس نہیں فرمایا شہر کے لوگ جنگل کو دوڑیں گے جنگل کے لوگ شہر کی طرف آئیں گے اس سوری فرافیل کی آواز اس بنسری کی آواز اتنی بڑھتی چلی جائے گی لوگوں کے جگر پھٹ جائیں گے پہاڑ اپنی جگہ سے ان کر ریزا ریزا ہو جائیں گے بتا کو پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے یہ وزن والے پہاڑ سمندر خشک ہو جائیں گے دریا خشک ہو جائیں گے ندی نالے خشک ہو جائیں گے آخرکار اتنی آواز بڑھے گی اتنی آواز بڑھے گی اردو کم ہی رہتی سورج درام سے زمین پہ آ کے گرے گا بیرنگ نجوان ستارے زمین پہ آ کے گر پڑیں گے تمام نظام عالم برباد ہو جائے گا وہ ترن سکارا واحوم بھی سکارا ودا کل ادا بنیا ہی قرآن کہتا ایسا معلوم ہوگا ساری دنیا بے ہوش پڑی ہے سب ختم جن ختم زمین ختم آسمان ختم انسان ختم پہاڑ ختم طاقتور ختم فرشتے ختم حتیٰ کے خود سور پھونکنے والا بنسری بٹانے والا اس بھی فلا ہو جائے گا اندازہ لگاؤ جب سارا کچھ ہے ہی پانی پھر ہماری زندگی کا دے مشغلہ دیکھو ہر وقت اسی کی جستجو میں کٹتی ہے میری بھی اور آپ کی بھی دن بھی اور رات بھی اسی کو کہتا مجھو چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار دل لگا غافل پھر نہیں سے زینہار ہوشیار ہے محب غفلت ہوشیار کیا یہی ہے زندگانی کا سہار یوں دیا کرتے ہیں مرنے والے لوگ اتنا خطرناک ماحول تمام لوگوں کے سامنے ہونے کے باوجود آج ہمیں قرآن پہ یقین نہیں خداوند عالم کی زبان پہ یقین نہیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں ارے جب مر جائیں گے پھر یقین آئے گا تو بنے گا کیا قرآن کا کولکتہ بنو بھگوس کوئی دار ہوں ملل اداسی اراربی لو جب سور پھونکا جائے گا قبروں میں کھل بلی مچ جائے گی تمام لوگوں کو ایک پہلے مرتبہ فنا دوسری مرتبہ تیار ہو جاؤ کسی وقت مسور پھونکا جائے گا سب اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے قرآن کا ٹکالو یا دینا گاؤ سنا تھا قیامت بڑی دیر میں آئے گی بڑا لمبا کا سنا تھا ابھی ابھی سوئی تھے ابھی قیامت آ گئی آ گا ماں بادر رہمانو کس نے ہمیں جگا دیا لاکھوں برس بھی یوں معلوم دیں گے جس کی خبر جنت ہے جس کی قبر میں سکون ہے جس کی قبر میں راحت ہے جس کی قبر میں اطمینان ہے اسے ایک لاکھ برس یوں معلوم دیں گے ابھی ابھی سویا تھا میں عمر کا دینا ابھی مجھے جگا دیا آج کل پو کی رات کتنی بڑی ہے سکھیا صبح کو اذان سنتا ہے نا لحاظ منہ سے اتار کر کہتا ہے کمال ہو گیا ابھی تو سوئے تھے اذان بھی ہو گئی صبح کی اور جس کی پسلی میں ہو درد اور جس کو سانس نہ آ رہا ہو اس سے پوچھو کتنی بڑی رات ہے قرآن کریم کا ترجمہ بھی کبھی خدا کے واسطے دیکھ لیا کرو سورت یاسین کا ترجمہ پڑھ لیا کرو تاکہ کچھ اپنے آپ کو تیاری کرنے کا موقع تو ملے اور بڑے بڑے لوگ تو ان چیزوں کی طرف آتے ہی نہیں ان کی تو پوری کوشش ہے کہ ہم نے جینا بھی انگریز بن کے ہے مرنا بھی انگریز کے طریقے پہ ہے اس لیے مجذوب کہتا ہوں حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا ایک انگریز کا چیلا اگر کسی بازار میں محلے میں آ جائے سب دیکھتے ہیں پھر اسی کٹ کے بال اور اسی کٹر کے کپڑے بنانے شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی انگریز کی چیلن آ جائے چیلن دین کے دشمن اگر کوئی نیا لباس پہن کے آئے تمام لڑکیوں کی عورتوں کی نگاہ اٹھتی ہے اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے ایمانداری سے بتاؤ جب ہم نقل کافروں کی کر کے خوش ہوتے ہیں خدا ہمیں مسلمان بنا کے مارے گا کس وجہ سے خدا کو ضرورت کیا ہے اس لیے کہتا ہے کہ اس نے ظاہر پہ اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا یہ ملکش سانپ ہے ڈس جائے گا یاد رکھی ورنہ پھر پچتا یہ حسن نہیں ہے یوں ہی بنا رکھا ہے سرخی پاؤڈر مصنوعی حسن بنا رکھا ہے اور جب جائے گا تو تمہیں پھر پتہ چلے گا پرانی فلم نے اسی لیے ہمیں رات کو للکارا دن کو للکارا اور قبر والے پھر کہیں گے قیامت کا وہ منظر دیکھ کر کہ سچ کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں باد سادا کل مرسلو ہاں اب سمجھ میں آئی بات خدا کا وعدہ بھی سچا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے آ گئی واقعی یار قیامت آ گئی ان حالات میں صفے بن جائیں گی جماعتیں بن جائیں گی طبقے الگ الگ بن جائیں گے الگ الگ امتوں کے نظام ہوں گے ہر نبی یوم محنت روح اللہ علاسم بھی امام ہر نبی اپنی امت کا جھنڈا لیے کھڑا ہوگا ارشاد ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعد نبی کا جھنڈا خالی ہوگا ایک امتی نہ ہوگا اور فرما سب سے زیادہ میری امت ہوگی سب سے زیادہ میری امت ہوگی قربان جاؤں اللہ غنی کس طریقے کا محبوب کس طریقے کا نبی کس معیار کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہم بے قدرے ہیں ان کے کسی کام کو بھی اپنانے کو تیار نہیں اس لیے خدا مند عالم نے فرما دیا جب لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے جماعت میں کھڑے ہوں گے اپنے اپنے مزاج اور اعمال کے مطابق ضلع کار قدرتی طور پر خود بخود زانیوں کی صف میں کھڑا ہوگا حرام خور قدرتی طور پر حرام خوروں کے صف میں کھڑا ہوگا دھوکھا دینے والوں کی الگ جماعت ہوگی چوری کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی قتل کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی ظلم کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی پہلے سارے مل کر کھڑے ہوں گے ایک اعلان ہوگا اللہ اکبر ایک اعلان ہوگا قیامت میں ایک ندا آئے گی ایک آواز آئے گی ایک اعلان کیا جائے گا آواز لگے گی ون تاج میو ہل مجرم آؤ بدماشو چورو ڈاکو حرام کھورو الگ ہو جاؤ میری نیک بندوں سے آج بات اگر کمیلا بیٹے کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں بیوی اگر حرام خور ہے نیک خامن کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ممتاز اليوم ایوہ المجرمون الگ ہو جاؤ ہس جاؤ دفاع ہو جاؤ چاہے تھیو الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آواز پھر آواز آئے گی لی خبیص من خیب بالکل دور ہٹ جاؤ تم نیکی کرنے والوں کے پاس کھڑا ہونے کا بھی حق نہیں رکھتے تمہیں سمجھ نہیں آیا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میں خدا کی زبان پہ یقین نہ کیا تم وہ ہو جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہ کیا اور ظالمو تم نے میرے قرآن کا اعتبار نہ کیا نماز کی پروانی کرتے نوجوان جیسا کہ کسی کا اپنا مطلب نکل رہا ہو پروانی نہیں کم سے کم سوچو بچار کچھ تو کریں حالات اس قدر خود بخود بگاڑ کے رکھ دیے لوگوں نے نہ چھیڑو چلتے چلاتے کو پھر چھیڑ دیتے ہو اچھا تو میں کر رہا تھا کہ نظام زندگی ہم نے اپنا خود نہیں بنانا یہ مالک کا اختیار ہے جس کا بندہ ہے وہی وہ بنا کے دے گا اسی کے مطابق چلنا ہوگا اگر تازی راتیں پاکستان کے خلاف چلو گے تو یہاں کے مجرم بنو گے تازی رات خدا بندہ تازی رات الہی کے خلاف چلو گے کمر میں خدا کی قسم وہ پٹائی ہوگی کہ یاد رکھو گے کوئی مزاق اللہ کا دین کو خدا بند عالم نے اپنے نبیوں کو یوں دین دے کر کے بھیجا کیا ضرورت تھی کھانا کمانا تو لوگ جانتے تھے شادیاں بھی جانتے تھے دنیا میں رہنا سہنا بھی جانتے تھے پھر نبی بھیجنے کا اللہ پاک کا کیا مقصد ہے یوں آتا ہے قرآن کریم میں کہ سارا میدان حسر بھرا کھڑا ہوگا آدم علیہ السلاط والسلام سے لے کر قیامت تک جتنی کائنات پیدا ہوئی جتنے بھی دنیا میں عورت مرد چھوٹے بڑے امیر غریب کافر مسلمان ولی ابدال نبی پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے سارے کھڑے ہوں گے آواز آئے گی اور لوگوں سجدہ کرو میری ذات کو کرو سجدہ میری ذات کو جھکاؤ اپنی پیشانی میری چوکھٹ پہ اپنی زمینیں یاد رکھو ایک تجلی آئے گی ایک نور سامنے آئے گا کہ جک جاؤ سارے لوگ جھک جائیں گے سب سجدے میں پڑ جائیں گے یہ میری بات نہیں انتیس میں سورت نون والقلمی کا ترجمہ دیکھ لینا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ جھکنا چاہیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں میں کمر میں لوہا چھوک دوں گا جھکنے نہ پائیں گے یوم مرک ساکیوں إلى السجود فلا يستطيعون خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة نہیں جھکنے پائیں گے خدا کہتا ہے جھک ہی نہیں سکیں گے امتیاز ہو جائے گی یہ ہے وہ دنیا میں بغاوت کرنے والے یہ ہے وہ اذان سن کے گھر میں رہنے والے یہ ہے وہ اللہ کا بلاوا سن کر کے بستروں میں رہنے والے علیحدہ کر دیے جائیں گے آج اگر یہ پتہ چل جائے کہ پولیس تیرے ورنٹ لیے پھر رہی تھی کس قدر دوڑتا ہے ممبروں کے پاس جاتا ہے پولیس کے جو بیچ میں اہلکار ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے میری پتا کراؤ کیسا ورنٹ ہے کیسی میری پولیس کو کیوں تلاش ہے کس گناہ میں کس جرم میں مجھے تلاش کر رہے ہیں کتنا فکر ہوتا ہے ماں کیسے بیٹا روٹی کھا لوں گا اما تجھے روٹیوں کی پڑی ہوئی ہے میرے ورنٹ آئے ہوئے ہیں بیوی کیسی ہے اور کھانا تو کھا لے ٹھنڈا ہو جائے گا انہوں نے کہا ٹھنڈا تتا لیے پھر رہی میری جان نکل رہی ہے پولیس مجھے تلاش کرے میرے ورنٹ آئے ہوئے پولیس کے ورنٹ کا اعتبار ہے موت کے ورنٹ کا اعتبار نہیں پولیس والے کو شام کو پکڑ کے تجھے لے جا کر صبح کو چھوڑ دیں گے خدا کی قسم جس دن جس دن موت نے پکڑ لیا کیوں بتا جائے کہ تو چھوٹ نہیں سکتا گزارنے کا یوں زندگی گزرا کرتی ہے ڈیوٹی پہ نہ جاؤ اس دن کی دیہڑی نہیں لگتی اور نماز میں نہ آؤ اکیلی جی اللہ سائی بے نیاز ہے آپ آپ بخشیشی بخ... اللہ سائی سے تیرا ماما لگتا ہے پہ آپ سی نہ ان کی لوڑ پہ آپ پہ آپ سی جب کسی کے قانون یعنی باپ کھولتا ہے سڑتا ہے مرتا ہے اور میری اولاد ہو کر میرا کہنا نہیں مانتا خدا تو غضب نہیں آتا میرا بندہ ہو کر میری نہیں مانتا تم بیوی کو طلاق دے سکتے ہو میرا کہنا نہیں مانتی خدا جہنم میں ہمیں نہیں پھینک سکتا میرا بندہ ہو کر کھائے بھی میرا پیے بھی میرا پھر بھی میرا کہنا نہیں مانتا ہزاروں واقعات ہیں اس قسم کے کہ جی طلاق دے دی کہاں دے دی کس لیے کہ جی بس وہ آنکھیں نہیں بنے گی آنکھیں نہیں لگتی میں آدھا دن آخر نہیں رات ہے میں آدھا رات آخر نہیں دن میرے آنکھیں نہیں لگتی تیرے آنکھیں ایک ترمک نہ لگے تو ان کو پڑھ کر سکتا ہے سزا دے سکتا ہے ان کا زیور لہا سکتا ہے ان کے کپڑے کھا سکتا ہے اور خدا دا آخیا بندہ نہ مننے خدا ان کو پکڑ کے جہنم کی بھاگ نہیں سار سکتا یہ تو بکار کی گل ہے ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی صاحب علاؤ کو میدان حشر برپا ہوگا قیامت کا خوفناک منظر سامنے ہوگا اتنا عجیب و غریب انداز ہے انبیاء گھبرا جائیں گے رسول گھبرا جائیں گے خود بخود آواز آئے گی یوم یجمع اللہ یوم الرسل اللہ اپنے پیغمبروں کو اکٹھا کرے گا اپنے رسولوں کو الگ کرے گا اپنے نبیوں کو جن کو نبوت کے تاج اڑائے انہیں بلائے گا آواز آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل تم او میرے عیسا کیا تم نے عیسائیوں کو کہا تیری پوجا کرے تجھے میرا بیٹا مانے او موسا علیہ السلام او زہر علیہ السلام کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا کرنا کتب عالیہ کرام تو الگ رہے فرما یوم سارے نبی سارے رسول سارے پیغمبر اللہ کی برگزی ہستی خدا کے نمائندے ایک جگہ اکٹھے کر لیے پوچھ لیا اجب تم یہ تمہاری امت ہے جو عمل کرتی رہی جو کردار کماتی رہی جو اذان کرتے رہے او میرے سبیوں کیا تم نے سکھائے تھے او میرے پیغمبروں اے میرے نبیوں اے میرے رسولوں اجب تم کیا تم نے اپنی امتوں کو اپنی برادریوں کو اپنے لوگوں کو کیا تم نے سکھایا تھا اللہ پاک جل شان ہو جلال میں ہے میں ہے غزم میں ہے جب پوچھا تھا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا عربی میں لا یعنی یوں کہتے نہیں نہیں سائی نہیں نہیں جی نہیں لیکن نبیوں سے زیادہ خدا کے قہر سے کوئی نہیں ڈرتا اللہ کے غزم کو انبیاء علیہ السلاط و سلام زیادہ جانتے ہیں علیہ فلاق و اسلام زیادہ جانتے ہیں سوال یہ ہے کیا تم نے اپنی امتوں کو یہ کرتوتیں سکھائی تھی وہ آگے سے یہ نہیں فرماتے کہ نہیں لے لگے لا علم لنا قالوا کہنے لگے لا علم لنا انك انت علام ملگو کی اے خالق تیری کائنات کی قسم تیری شان کی قسم ہمیں تو پتا بھی نہیں جو کچھ یہ کرتے رہے ان کا اللہ ملک غیب دان ہے تجھے غیب کا پتا ہے آپ ہی جانتے ہیں نہیں کیسے اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو جائے اللہ اور ناراض نہ ہو جائے یو لائن والا اے رب کائنات ہمیں بتانے ہمیں نہیں سکھائے اور سیدنا عیسیٰ علیہ سلاط والسلام کو اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اگر مائی مریم کو دونوں کو خدا الگ لائے گا پوجا پاٹ کر کے آپ آدمی بڑا خوش ہوتا ہے مٹی مشکل خوش خدا مشکل کچھ نہیں کمر کا پتھر مشکل خوشار خدا مشکل کچھ نہیں سیدنا عیسیٰ علیہ سلاط وسلام جس کو خدا روح اللہ کہتا ہے اپنی روح بتاتا ہے قرآن کریم میں دونوں ماں بیٹوں کو خدا الگ کرے گا قرآن کہتا ہوں گا قال اللہ یا مریم اے عیسا مریم کے بیٹے اے مریم لفظ اگر آپ عربی سمجھے خدا کی قسم جگر پھٹ جائے کیا تم نے کہا اکا کل ل کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا استحد ہوں مجھے بہ میری اما کو گئی رہی مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا یہ تم نے کہا تھا تو میری بندی مریم تم نے کہا تھا لوگوں کو یہ سال شبری آئی ہے یہاں بھی جواب یہ نہیں ہے قرآن پڑھ کے دیکھا کرو تم کیسے قرآن پڑھو جن کو پڑھنا نہیں آتا عمر گزر گئی آنکھیں خراب ہو گئی سے نقصان نہیں دکھتے وہ تو کہتے جی ہوں نظر نہیں آندے پڑھنا جان نے جوان نے انہوں نے جاسوسی کری سال تو فرصت نہیں شان علیہ السلام و سلام جانتے ہیں یہاں بھی یہ بھی کہتے نہیں یہ نہیں فرمایا سبحانک اندازہ لگاؤ سوال کیا ہے جواب دیکھو سوال تو یہ کھانا کیا تم نے کہا ہے لوگوں کو کہ مجھے اور میری اماں کو مشکل کشا بنا لینا کلا بنا لینا خدا بنا لینا کہتے ہیں سبحانک فرمایا پاک ذات تیری کیا مطلب تو معبودوں سے پاک ہے تو شریکوں سے پاک ہے تو ساتھیوں سے پاک ہے تو ہم سروں سے پاک ہے ان بحق کیا انداز بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے قرآن میں نقل کر دیا کہیں گے یا اللہ اگر میں یہ کہتا کبھی بھی میری زبان سے یہ بات نکلتی تو جان نہ لیتا تیرے سے تو ایک لفظ بھی نہیں چھپ سکتا مجھے ہی نہ ہوتا اور پھر ماں کون ہوں نہیں میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے جچتی نہیں میں بندہ تو خدا میں تیرا خرید کیسے بنتا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق میرا تو یہ حق ہی نہیں بنتا کم تو کون تو ہو بقدا لمتا اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا کیوں تالم معافی نفسی ولا عالم معافی نفسک جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور جو کچھ تیری قدرت میں ہے میں نہیں جانتا ان اللہ تو تو غیب دان مجھے کیا پتا کسی نے کیا کیا اے تیری ذات پاک ہے میں ایسا کیسے کر سکتا تھا سمجھانا میں یہ چاہتا تھا کہ آج کا مسلمان قرآن کریم پہ اعتبار نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اعتبار نہیں کرتا اپنی دل چاہی پر اعتبار کرتا ہے حکومت کی بات پر انگریزیو اخبار ٹی وی کی خبر پر یقین کرتا ہے اور دو جان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر آپ کے فرمان پہ یقین کر آپ کے اقوال پہ یقین کر پیغمبر کے اشاروں پہ قربان ہو جا خدا کی قسم ادھر دم نکلے گا ادھر فرشتے کہیں گے آ جا تیرے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھلے پڑے ہیں مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے کب کو سہارا لگا ہوا ہے کہ جی <laughs> ابھی کون سے ہم مرنے لگے ہیں ابھی تو بہت دن باقی ہیں بوڑھے ہوں گے دھک جھک کے چلا کریں گے لاٹھی کے سارے سے کبھی جا کے موت آئے گی بچہ کہتا ابھی تو تین ابھی تو تین مرحلے باقی ہیں جوانی ہے بوڑھے تو کبھی جا کے موت آئے گی اور ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں پکا پھل تو کھڑا بھی رہتا ہے کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے نوجوان لو بچوں خیال کرو آئی موت آئی آیا بلاو آیا اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی آنے والی کس سے ٹالی جائے گی اور جان ساری جانے والی جائے گی رو سے نکالی جائے گی کچھ بھی ڈالی جائے گی یہ تیرے رشتے دار یہ تیرے عزیز یہ تیرے بیٹے یہ تیرے بھانجے یہ بھتیجے یہ شاگرد یہ مریض تجھ پہ مٹی پھینکیں گے جلدی جان چھوڑانے کی کوشش کریں گے جن سے آج پیار ہے ہاں، ہاں، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو اپنی بیگم کے چہرے پر کا برابر داغ برداشت نہیں کر سکتے تھے ہم نے دیکھا وہی خامن ہے بیوی کے اوپر لاکھوں میں مٹی ڈال رہا ہے اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہے تو وہ وقت کسی ایک دو کے لیے مخصوص نہیں دو چار کے لیے مخصوص نہیں وہ ساری کائنات کے لیے سارے انسانوں کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے ہے اب اگر مسلمان نہ سمجھ سمجھے تو اس کا کیا علاج ہے جمعے کا دن آتا ہے میری ایک کیسٹ تھی آج کل شاید مارکیٹ میں نہیں ہے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے نام سے اس پر درو شریف کی فضیلت کا بڑا اچھا باب ہے فضائل درو شریف بھی ایک کیسٹ ہے ہم کو کوشش کرتے ہیں اب تمہارے لیے نہیں اصل مرنا ہم اپنا مارتے ہیں کہ خدا نہ جانے بے نیاز کس بات سے راضی ہو جائے بات تو ساری یہ ہے ورنہ ہم تو لوگ مولویوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں ہم بے وقوف نہیں کمرے نہیں ہیں صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیچھے لگ کر ہمیں کمرے کہو بے وقوف کہو ٹکریل کہو مسیطر کہو کچھ بھی کہو ہم اس پر راضی ہیں کہ خدا بند کریم ممکن ہے یہ فرما دے اسے کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ اثر میں کام آ گئی ان سے کوڑی سی لگا دے حسروں میں کام آ گئی مغفرت ہے جس جو میں میرے گھبرائی ہوگی وہ بندہ کہاں ہے جو کالی کملی والے کے چہلے والا ہے پھر پتہ چلے گا اور پھر لوگ روئیں گے پچھتاویں گے مگر اس وقت پچھتانے سے بنے گا کچھ نہیں کمانے کی زندگی یہ ہے پیدا اکٹھی کرنے کا وقت آج ہے یہ راستے ہیں یہ دن ہیں یہ گزر رہے ہیں یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان میں کمائی کرو چلتے پھرتے میں ایک آخری حدیث آپ کو سنا دوں جو انشاءاللہ اس پہ عمل کرے گا قبر میں بھی دعا دے گا قیامت میں بھی انشاءاللہ اس کے یہ بات یاد آئے گی آسان نسخہ بالکل آسان نسخہ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اما شاخ جی کا رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تمام امی عائشہ سونے سے پہلے ایک پورا قرآن ختم کر کے سویا کر ایک حج کر کے سویا کر ساری امت کو گواہ بنا کے سویا کر تین چیزیں فرما دی حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورا قرآن ختم کر کے سویا کر حج کر کے سویا کر ساری امت کو اپنا گواہ بنا کے سویا کر جناب ایسا سدھی رضی گی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کالی کملی والے کیسے قرآن ختم کروں سارا سارا قرآن کیسے ختم کروں فرمایا تین مرتبہ ہو اللہ شریف پڑھ لیا کر ایک قرآن ختم کا ثواب مل جائے گا فرمایا تین مرتبہ سوتے وقت سبحان اللہ اللہ للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا ولا حول قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تیسرا کلمہ تین مرتبہ پڑھ کے سویا کر تیرے نام اعمال میں ہر روز ایک حد کا ثواب لکھ دیا جائے گا امت کو کیسے گواہ بناؤں فرمایا سوتے وقت ساری امت کی بخشش کی دعا مانگ کے سویا کر قیامت میں ساری امت تیری گواہ بن جائے گی دو منٹ کا کام نہیں مگر کرو گے نہیں اس لیے کہ مفت کے تو سونے کی بھی قیمت کسی کے یہاں نہیں ہوتی اب جمعہ پڑھ کے نکلو گے نا اگر گڑی پڑی ہو سڑک پہ سونے کی سونا تو پھینکتا ہی ہوں مٹی ہوگی کون اٹھا تو یاد رکھو یہ بات جن حضرات نے ان چیزوں پہ یقین کیا وہ دنیا میں بھی بن گئے اور آخرت میں بھی بن گئے صحابہ اکرام نے بڑی کمائی کی ہے جناب ایسا سچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں چیزوں پہ آخری دم تک عمل فرمایا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماع اور غلامی نصیب فرمائے وہ دعوان عمل الحمد للہ رب العالم